بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو چھپن بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ دوسرے مسلمانوں کے لیے مانگا جائے وہ مانگنے والے کو خود بخود مل جاتا ہے آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے سب مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگیں اور امید رکھیں کہ اس عمل کی برکت سے ہمیں مغفرت کا عظیم تحفہ مل جائے گا نغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رب اغفر وللمؤمنين ولی والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات کوئی تو ایسا بنے آج ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے دل میں دشمنی بغض اور حسد لیے پھرتا ہے کتنے مسلمان ہر روز گھر سے نکلتے ہیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو ماریں لوٹیں اور تکلیف پہنچائیں آج ہر گھر میں جھگڑا ہر خاندان میں دشمنی ہر جماعت کے کارکنوں میں باہمی رنجش آہ افسوس ہمارے دلوں سے کلیمہ طیبہ کی قدر نکل گئی حتیٰ کہ مسجد میں جاؤ تو مقتدی امام سے ناراض اور امام اپنے مقتدیوں سے شاکی ہر مجلس میں غیبت ہر گھر میں چوری ایسے حالات میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں اور اپنے دل میں ان کے لیے خواہی جگائیں وہ ان کے لیے صبح و شام اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں کسی گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کریں کیونکہ عارضی پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے مسجد میں جائیں تو تمام نمازیوں کے لیے استغفار کریں مسجد میں تو انشاءاللہ سب مسلمان ہی آتے ہیں کسی مسلمان پر تنقید اور اعتراض کی نظر پڑے تو فوراً اپنے لیے اور اس کے لیے استغفار کریں یہ عادت نصیب ہو گئی تو خیر کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے اور دل بغض اور حسد سے پاک ہوتا چلا جائے گا انشاء اللہ فوائد بے شمار ایک آدمی کے دل میں اچانک جذبہ ابھرتا ہے کہ میں ابھی تھوڑے سے وقت میں بے شمار نیکیاں کروں بستر پر پڑا ہے وضو کر کے نماز نفل کی ہمت نہیں کوئی ساتھ نہیں کہ ہدیہ صدقہ خیرات یا نصیحت کی نیکی کر سکے وہ اچانک اپنے دل میں ایمان والوں کے لیے خیرخواہی بھر کر ان کے لیے استغفار میں لگ جاتا ہے تو اسے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے بدلے ایک ایک نیکی مل جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک گنتی کریں کہ کتنے مومن اور کتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں یقیناً اربوں خربوں بے شمار اس لیے ہمارے اسلاف کے معاملات میں یہ شامل تھا کہ وہ روزانہ بلاناگا تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے استغفار کرتے تھے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اسلاف کا ایسا معمول تھا جسے وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور فرمایا کہ ہمارے شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی پابندی سے روزانہ ستر بار یہ عمل کرتے تھے اندازہ لگائیں کہ ستر بار کی ترغیب کسی حدیث شریف میں نہیں ہے ایک روایت میں ستائیس بار کا تذکرہ ہے مگر ہمارے اسلاف نے دیکھا کہ استغفار کے ساتھ ستر کے عدد کو خاص مناسبت ہے کیونکہ قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ اگر ان منافقین کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا اسی طرح اسلاف نے دیکھا کہ ایمان والوں کے لیے استغفار اسلام کے ذوق کا حصہ ہے یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا عمل ہے یہ حضرات ملائکہ کا عمل ہے تو انہوں نے اس عمل پر پابندی کے لیے ستر بار استغفار کا معمول اختیار فرما لیا یہ نہ بدعت ہوئی اور نہ دین میں کوئی تعریف بلکہ دین پر عمل کی ایک منظم صورت بن گئی اب اس استغفار کے فوائد پر نظر ڈالیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے آپ نے تمام اہل ایمان اہل اسلام کے لیے استغفار کیا تو کیا ملا نمبر ایک تمام اہل ایمان و اہل اسلام کی تعداد میں نیکیاں نمبر دو اہل ایمان کے لیے خواہی کا اجر نمبر تین خود آپ کے لیے فرشتے کی دعا کہ یا اللہ اسے بھی یہ عطا فرما جو اس نے دوسروں کے لیے مانگا ہے نمبر چار رزق کی ایسی برکت کہ آپ اب آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی رزق ملے گا نمبر پانچ دل سے حسد اور بغض و کینہ کی پاکی نمبر چھ حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کی اتباع کا اجر نمبر سات اہل ایمان کے دلوں میں آپ کے لیے مقبولیت اور محبت کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ خفیہ نیکی کی تو اب روحانی لہروں کے ذریعے ان کے دلوں میں خود بخود آپ کی محبت آ جائے گی نمبر آٹھ دعا کے تمام فائدے نمبر نو استغفار کے تمام فائدے نمبر دس دل میں کلمہ طیبہ اور ایمان کی قدر و قیمت کا بڑھ جانا اور بہت سے فوائد بغض و نفرت کے دروازے آپ نے ایک عجیب بات دیکھی ہوگی کہ جو لوگ دنیا داری اور گناہوں میں غرق ہیں ان کی آپس میں زیادہ مخالفت نہیں ہوتی بددین گھرانوں میں ساس اور بہو کا جھگڑا کم ہوتا ہے مگر جیسے ہی دینداری آتی ہے ایک دم جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ تو واضح ہے کہ شیطان دینداروں پر زیادہ حملہ کرتا ہے جو لوگ دن رات کفر فسق اور کبیرہ گناہوں میں غرق رہتے ہیں شیطان کو ان کی کیا فکر وہ تو شیطان کی جماعت میں پہلے سے بڑھتی ہیں چور ہمیشہ خزانے کی طاق میں رہتا ہے بس جہاں ایمان کا خزانہ ہوگا وہیں شیطان ڈاکہ ڈالے گا مگر آج کل دینداروں میں جو باہمی نفرت ہے اس کی ایک وجہ علم کی کمی بھی ہے جو لوگ نئے نئے دیندار ہوتے ہیں وہ دین کا بنیادی علم حاصل نہیں کرتے بس چند مسائل کو دین سمجھ لیتے ہیں پھر جو بھی انہیں ان مسائل کی خلاف ورزی کرتا نظر آئے اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں حالانکہ خود ماضی کی پوری زندگی کبیرہ گناہوں میں گزار چکے مگر اب کسی کو کوئی مستحب چھوڑتا بھی دیکھ لیں تو اسے جہنمی سمجھنے لگتے ہیں وہ ہر کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ فنا آدمی نے نماز میں ہاتھ کہاں رکھے تھے سجدہ میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے رکھے یا ہاتھ کھانے کے بعد پلیٹ پوری طرح صاف کی یا نہیں حالانکہ دینی مسائل میں کافی وسعت ہے اور انسان کو عذر بھی ہو سکتا ہے اور ہر حکم کی ایک تفصیل بھی ہے مگر جس طرح نو دولتی مال کے ذریعہ گناہ اور تکبر کماتے ہیں اسی طرح کئی نو دینیے اپنے محدود دینی علم کی وجہ سے تکبر اور نفرت میں پڑ جاتے ہیں یاد رکھیں جس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ دینداری کا احسان فرمائے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سب سے پہلے وہ دین کا بنیادی علم حاصل کرے آغاز اختلافی مسائل سے نہیں کلمہ طیبہ بنیادی عقائد اور نورانی قاعدے سے کرے پھر اسلامی فرائض سیکھے پھر سنتوں کا علم حاصل کرے اور پھر آداب اور ان کی حدود معلوم کرے جب تک وہ لازمی اور ضروری علم نہ سیکھ لے اس وقت تک فتویٰ بازی تنقید بازی اور الزام بازی میں نہ پڑے خود نماز کا فریضہ ٹھیک طرح سے ادا کرنا نہ آتا ہو اور دوسروں پر اعتراض شروع کر دے تو زیادہ عرصہ دینداری پر قائم نہیں رہ سکے گا خود مکمل حلال کا اہتمام کرے مگر دوسروں کو حرام خوری کے تانے نہ دے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے سیرت کا مطالعہ انسان کو بہت سے فتنوں سے بچاتا ہے یہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ کئی لوگ توبہ کر کے دینداری پر آتے ہیں اور پھر اپنے محدود علم کی وجہ سے اپنی دینداری کے فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق بخشی ہے تو اب آپ اپنے لیے اور تمام اعلیہ اسلام کے لیے استغفار کو اپنا معمول بنا لیں استغفار کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو تکبر اور نفرت میں نہیں پڑھنے دیتا بار بار استغفار زیادہ استغفار اور دوسروں کے لیے استغفار ایسا عمل ہے جو انسان کے چھپے ہوئے گناہوں کو اس کے سامنے لاتا ہے تب ان گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے یہ عمل انسان کو اس کی کمزوریاں دکھاتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان زیادہ فکر اپنی اصلاح کی کرتا ہے اور یہ عمل انسان کے اندر اس کے ایمان اور دینداری کو مضبوط کرتا ہے سوشل میڈیا کا کردار سوشل میڈیا نے مسلمانوں کے درمیان ناجائز محبتوں اور دوستیوں کو مضبوط کیا ہے ہر گناہ اور جرم پر اس گناہ سے محبت کرنے والے جمع ہو گئے ہیں روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر طرح کے گناہ گاروں کے الگ الگ ٹولے ہوں گے پھر اس کے ساتھ دوسرا ستم یہ ہوا کہ اہل دین کے درمیان عداوتیں اور دوریاں اس سوشل میڈیا کی نوسط سے بڑھ گئیں اب ہر معاملہ پر رائے مانگی جاتی ہے اگر آپ کی رائے پسند نہ آئے تو فوراً نفرت اور دشمنی شروع اسی طرح امت مسلمہ کی مقبول شخصیات اور مقرب بندوں کے خلاف طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر منٹوں میں انہیں ہر طرف پھیلا دیا جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ انسان ہر پڑی ہوئی چیز کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیتا ہے چنانچہ اس طرح کے شوشوں سے مسلمانوں کے درمیان مایوسی اور نفرت تیزی سے پھیل رہی ہے ہم ان تمام افراد کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پر حق کی دعوت کے لیے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے مگر انہیں پھر بھی اپنے دل اپنی نیت اور اپنے طرز عمل کی خود نگرانی کرتے رہنا چاہیے کیونکہ شیطان کے پھندے بہت خطرناک نفس کے ہیلے بہت خوفناک اور زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں اور ہر شخص کو اپنے دل کی خبر ہے کہ اس میں اصل نیت کیا پوشیدہ ہے ترتیب کچھ عرصہ پہلے تک دوسروں کے لیے استغفار کرنا اور دوسروں سے اپنے لیے استغفار کرانا یہ ہمارے معاشرے میں تقریباً متروک ہوتا جا رہا تھا الحمد اس بارے میں آواز لگی اور بار بار لگی تو کئی افراد اس طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے یہ نعمت پالی مگر اس بارے مزید محنت کی ضرورت ہے دوسروں کے لیے استغفار کی ایک مختصر ترتیب عرض کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے نمبر ایک سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار اس کے کچھ فوائد اوپر عرض ہو چکے نمبر دو اپنے مسلمان والدین کے لیے استغفار یہ بڑا عظیم اور بھاری عمل ہے اس کا فائدہ والدین کو بھی پہنچتا ہے اور خود اولاد کو بھی اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین طریقہ ہے حضرات صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے حتیٰ کے بعد صحابہ کرام نے اپنے سجدے کی دعا ہی یہی بنا رکھی تھی یعنی اپنے والدین کے لیے استغفار نمبر تین اپنے اہل احسان کے لیے استغفار جس کسی نے آپ پر احسان کیا ہو یا کوئی دینی یا دنیاوی تو ان کے لیے استغفار کا معمول بنائیں اس میں شکر گزاری بھی آ جائے گی کیونکہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی فراموش کرتا ہے اس میں تو یہاں تک ثابت ہے کہ جو آپ کو ایک وقت کا کھانا کھلائے تو اسے بھی مغفرت کی دعا دیں یعنی اس کے لیے استغفار کریں نمبر چار اپنے بڑوں کے لیے استغفار شرع امیر شرع امام امیر شیخ استاد خاندان کے بزرگ اس استغفار کی برکت سے انسان پر فیوز اور نسبتوں کے دروازے کھلتے ہیں انشاءاللہ اللہ نمبر پانچ اپنے چھوٹوں کے لیے استغفار رعایا معمورین شاگرد خاندان کے چھوٹے اس استغفار کی برکت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مدد ملتی ہے انشاءاللہ اللہ نمبر چھ اہل فضل کے لیے استغفار وہ افراد جو کسی چیز میں آپ سے آگے ہیں یا زیادہ ہیں اور شیطان آپ کے دل میں ان کی عزت مال یا ترقی کے بارے میں حسد ڈالتا ہے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا دل غنی ہوگا اور حسد سے نجات پائے گا نمبر سات اہل توجہ کے لیے استغفار ایسے مسلمان افراد جن کی طرف آپ کے دل کی توجہ جاتی ہو کہ وہ آپ کی حاجات پوری کریں یا جن کی طرف گناہ کی توجہ جاتی ہو یا جن کو نقصان پہنچانے پر دل اکساتا ہو ایسے افراد کے لیے استغفار آپ کو بہت سے گناہوں لالچ اور حرص وغیرہ سے بچا دے گا نمبر آٹھ مقیم اور عارضی پڑوسیوں کے لیے استغفار یہ آپ کے اندر خیر خواہی اور مقبولیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے تب آپ ایسے سخی کی طرح ہو جائیں گے جو کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا آپ کے ساتھ جو بھی تھوڑی دیر کے لیے آیا آپ نے آہستہ سے اسے مغفرت کی دعا کا تحفہ دے دیا یہ کتنی سخاوت والا اور کتنے نفع والا عمل ہے نمبر نو ایزا پہنچانے والوں کے لیے استغفار مسلمانوں کو معاف کرنا اور ان سے درگزر کرنا یہ عظیمت والا عمل ہے اور اس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی معافی ہے بس ایسے مسلمان جنہوں نے آپ کو ایزا پہنچائی آپ نے انہیں معاف کیا اور ان کے لیے استغفار کیا تو آپ مقام عظیمت پر آ گئے جو کہ عظیم سعادت ہے نمبر دس اہل حقوق اور اہل مظالم کے لیے استغفار یہ بہت اہم اور ضروری ہے وہ مسلمان جنہیں آپ نے کبھی ایضا پہنچائی جن کی غیبت یا حق تلفی کی جن کو گناہوں میں اتارا یا جن کا مذاق اڑایا اور انہیں حقیر سمجھا ایسے مسلمانوں کے لیے روز استغفار کرنا چاہیے تاکہ ان بھاری گناہوں کا بوجھ اس استغفار کی برکت سے اترتا چلا جائے یہ ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے استغفار کی ایک مختصر ترتیب ذہن میں قرآن و سنت کے جو دلائل موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ ترتیب عرض کی ہے اس میں والدین کے بعد اپنے اہل و عیال یعنی خاون بیوی اولاد اور پھر بہن بھائیوں کے لیے استغفار کا خاص مقام ہے یہ فہرست مکمل اور جامع نہیں اگر دلائل میں غور کیا جائے تو اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے بہرحال گزشتہ رنگ و نور اور آج کی اس مجلس کو